پھر بھی انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا اس لیے ہم نے ان پر بند والا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں طرف کے باغوں کو ایسے دو باغوں میں تبدیل کر دیا جو بد مزہ پھلوں جھاؤ کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں پر مشتمل تھے